حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا گوشت تناول فرمایا اور اپنے ہاتھ نیچے بچھی تری یا ٹاٹ سے صاف کیے پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے سننے داود حدیث نمبر ایک سو نواسی